حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے امام صاحب کے خطبے کے دوران میں اپنے ساتھی کو زبان سے کہا چپ رہ تو تو نے بھی فضول کام کیا سنن نسائی حدیث نمبر 1578